تو کیا جو آمان والا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو بے حکم ہے یہ برابر نہ ہو